ہاں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی عالت میں مر جاؤ مدینے جلد وہ بولوا جائیں گے گے جا کر انہیں دفے جگ دکھلا وہ بلوائیں گے وہ بلوائیں گے وہ بلوائیں گے اور وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے وہ بلوائیں جب کوئی مدینے پہنچتا ہے سنی صحیح العقیدہ جب مدینہ شریف پہنچتا ہے پیارے آکر السلام کی قبر انور کی زیارت کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مفہوم کی جس نے میرے روزے کی زیارت کی جس نے میرے قبر کی زیارت کی منظارہ تربتی و جبت بہو شفاعتی کہ جس نے میرے روزے تہر کی میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے تو ظاہر کی مطلب بات ہے کہ حضور علیہ السلام جس کی شفاعت کریں گے تو وہ تو جنت میں ہی جائے گا ہے نا اب سنی جنت میں تو جائے گا انشاءاللہ لیکن کس شان سے جائے گا سنیے ہوگا ہمارا شان سے میں شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تے جانا گے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تے جان نار سر یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے پیش حق مجھتا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے پیش حق مجھ دا کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ددل نکل جانے کی چاہے کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے گے وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے گے وہ دن دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں کچھ کچھ خبر بھی ہے فقیروں کچھ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا اس شان سے ہم تو یا رسول اللہ کا ہکان لگاتے جان نارائن سارا یار سوڈ اللہ ہکان لگاتے جائیں گے ہاتھ بتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگ آئے لوگ آئے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف فلم ڈسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے فلم ڈسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے کبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلیم کی صدا پر بج دلاتے جائیں گے کل دل میں ہوگا ہمارا دلا اس شام میں سے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم اشے مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم اشے مولا کی دھوم مسل پارس نجد کے قدرے گراتے جائیں گے مسل پارس نجد کے قدرے گراتے جائیں گے چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ہم تو یا اللہ کا ہکارا لگاتے جائیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا ارے دل تھا نج دیا پھر تجھ کو کیا ان کو تملی کے ملی کل ملک سے مال کے عالم کہا پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا بیٹھ کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا ہم تو یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے تیری تو سے تو کچھ چھین پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا ہم تو یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جا دشمن احمد پہ شدت کیجیے ارے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے پھیر دیجئے پنجائے دیوے نعیم اور مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تازی میں بھی ارے اس برے مذہب پہ لانت کیجیے غیر میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے ہم تو یا رسول اللہ نارا لگا کے جان نارائن سال ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش